نمبر بتیس حجر أسود کا بوسا عن حنظلة قال رأيت طاؤسا يمر بالركن فإن وجد عليه زحاما مر ولم يزاحم وإن رآه خاليا قبله ثلاثا ثم قال رأيت ابن عباس رضي الله عنهما فعل مثل ذلك وقال ابن عباس رضي الله عنهما رايت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل مثل ذلك ثم قال انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ثم قال عمر رائت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل مثل ذلك حضرت حنزلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت تاؤس رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ طواف کرتے ہوئے جب رکن حجر اسود کے پاس سے گزرتے تو اگر وہاں رش ہوتا تو چلتے چلے جاتے اور رش میں نہ گھستے اور اگر رش نہ ہوتا رکن حجر اسود خالی ہوتا تو حجر اسود کو تین بار بوسہ دیتے پھر فرمایا میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو ایسے ہی کرتے دیکھا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے ایسا ہی کیا پھر فرمایا اے حجر اسود بے شک تو ایک پتھر ہے نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا